ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے اس کی والدہ نے اس کو بہت تکلیفوں کے ساتھ اٹھائے رکھا تو دنیا میں آیا تو اس کو بہت تکلیف کے ساتھ آیا اس کو اٹھانے اور دودھ پلانے کی مدت تیس مہینے ہے جب یہ جوان ہو گیا اور چالیس سال کا ہو گیا پھر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو احسانات تو نے مجھ پر کیے ہیں اور جو میرے والدین پر کیے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تیرا فرما بردار ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے یہ جنت والے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے محترم بھائیوں اسلام فطرت کا نظام ہے فطرت کیا ہوتی ہے فطرت اللہ فطر اللہ علیہ یہ اللہ نے بنائی ہے بعض لوگ فطرت کو بھی رب بنا لیتے ہیں یہ قدرت کے نظارے دیکھو فطرت نے یہ سوچا فطرت نے یہ کیا قدرتی طور پر ایسے ہو گیا اس میں رب الجلال کو آؤٹ کر دیتے ہیں یہ الفاظ نیچریوں کے ہیں ایک مذہب ہے اس کا نام ہے نیچری وہ نیچر کی پوجا کرتے ہیں فطرت کی پوجا کرتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے فطرت کی عبادت کرتے ہیں نیچرلی ایسے ہو گیا یہ فطری طور پر ایسے ہے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی فطرت یوں ہے اللہ نے اس کو فطری طور پر یوں بنایا ہے وہ فطرت کا خالق بھی رب الجلال علی کرام ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تبارہ کا وطارا نے انسان کو بنایا ہے اور اس کا دین بھی رب دلجلال کی طرف سے آیا ہے اور یہ دونوں آپس میں بہت ہی میچ کھاتے ہیں اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں چونکہ ان کے بنانے والے انسان کو بنانے والے نہیں ہیں اس لیے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے میچ نہیں کرتے یوں سمجھو کہ آپ نوکیا کا موبائل سامسونگ کے موبائل کی کتاب کے ساتھ کھولنا شروع کر دیں کتاب نے سامسونگ کی اور موبائل آپ کا نوکیا کا ہو اس میں لکھا ہو اس کو یہاں سے کھول لو اس کے مطابق آپ اس کو کھولنا شروع کریں تو آپ اس کو توڑ دیں گے آپ اس کو خراب کر لیں گے آپ اس میں فساد مچا دیں گے ایسے ہی یہ مخلوق اللہ کی اور اس کو چلاؤ تو تم کسی اور طریقے سے کسی اور ازم سے سوشلزم ہو یا کامونزم ہو یا کیپٹلزم ہو مخلوق اللہ کی چلاؤ تم اس طریقے سے اس کتاب کے مطابق تو تم اس مخلوق میں فساد مچا دو گے الخلق والامر خبردار تخلیق بھی اللہ کی ہے تو آرڈر بھی اللہ کا ہونا چاہیے اللہ فرماتے ارونی من الارض ام شرک فی السماوات ارے جن کو میرا شریک بناتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے کون سی زمین انہوں نے بنائی ہے کیا انہوں نے آسمان بنانے میں کوئی کردار ادا کیا تھا ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین کوئی ان کا کوئی دلیل تو لاؤ کہ میرے سوا کسی نے کچھ بھی بنایا ہو فرمایا لن یخلقو ذبابا والا اجتمعوا له جن کو میرے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنْ اگر مکھی ان سے کوئی چیز کھانا چرا کر کے لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے ان کو میرے مقابلے میں کھڑا کرتے ہوں اب کیپٹلزم والے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز کو روپے سے دیکھو آنکھوں کے اوپر چشمہ روپے کا ڈالر کا ریال کا ہر چیز کو اس چشمے سے دیکھو اس کے ساتھ جو آپ کا فائدہ ہے وہ کرو جو آپ کا نقصان جس میں پیسے کا نقصان ہے وہ کام نہ کرو جس میں پیسے کا فائدہ ہے وہ کام کرو اللہ تبارہ کا مطالعہ فرماتے نہیں پیسہ تو تیری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے علاوہ بے شمار حقوق ہیں جو تجھے ادا کرنے ہیں تجھے جس رب نے پیدا کیا ہے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں دکان پیسہ بناتی ہے مسجد اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے دکان چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤں میں نے تجھے بلایا ہے پیسے سے سوچنے والا وہ قطعی طور پر یہ نماز پڑھنے نہیں جائے گا وہ کہے گا یہاں ایک گھنٹے آدھ گھنٹے میں میں اتنا کماؤں گا وہاں میرا اتنا نقصان ہو جائے گا لیکن اللہ تبارہ کا تعالیٰ کی بات ماننے والا وہ دکان چھوڑ کر مسجد میں آ جائے گا اس لیے کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے مجھے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے والدین ہیں ان کے حقوق ہیں بس اوقات والدہ والد ہسپتال میں ہے آپ کو جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے میں اب کچھ نہیں کماؤں گا میں اپنے والدین کے پاس رہوں گا کیونکہ ان کو میری ضرورت ہے وہ ہسپتال میں ہے میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا اگر چشمہ پیسے کا ہو تو پھر آپ کبھی بھی نہیں ان کو پھر آپ بڈھے خانے میں جمع کروا دیں گے اولڈ ہومز اور اپنی جان چھڑوا کر کے اپنی کمائی کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیریز بنائی ہے آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان پر احسان کرتے ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کا خیال کرتا ہے آپ بچے کو چمچ کے ساتھ کھلاتے ہیں آنا ہاں ایک وقت آتا ہے کہ ابا کو بھی چمچ کے ساتھ کھلانا پڑتا ہے آپ بچے کو پیمپر لگاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اسی بیٹے کو یہ نوبت آتی ہے کہ باپ کو پیمپر لگانا پڑتا ہے آپ اپنے بچے کو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتا چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتا ہے آپ اس کو مناتے ہیں ایسا بھی وقت آتا ہے کہ والدین زیادہ بزرگ ہو جائیں وہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں پھر ان کو بہت ہی پیار کے ساتھ منانا پڑتا ہے آپ کو بچے چھوٹی چھوٹی باتوں کے سوال کرتے ہیں وہ وقت بھی آتا ہے کہ والدین چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال کرتے ہیں ان کو وہ بات بتانی پڑتی ہے ایک وقت آتا ہے وہ بزرگ ہو جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونا ضد کرنا یہ نہیں وہ وہ نہیں یہ پھر اسی طریقے سے جیسے کبھی وہ اس کو منایا کرتے تھے پیار محبت کے ساتھ ایسے ہی ان کو منانا پڑتا ہے جب یہ چھوٹا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بچہ ہے اس کو ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے غصہ نہیں کرتے تھے اور جب یہ زیادہ عمر کا ہو گیا ہے تو یہ بھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے اس کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہمی کفالت کا انتظام کیا ہے جب میں جوان ہوں بچہ ضعیف اور کمزور ہے اس کو سہارا دے کر لے کر چلتا ہے اور کبھی وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور یہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے وہ اس کو سہارا لے کر چلتا ہے کبھی اس کو کندھے پر بٹھا کر بچے کو لے کر جاتا ہے کبھی بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ابا کو کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتا ہے وہ اس کا سہارا بنتا ہے یہ اس کا سہارا بنتا ہے دونوں ایک دوسرے کی خدمت کر کے رب دلال کو خوش کر لیتے ہیں دیکھو میرا رب کتنی جلدی خوش ہو جاتا ہے تو اپنے بچے کی پرورش کرے میرا رب خوش ہو جاتا ہے تیرا باپ کمزور ہو گیا تو اس کی خدمت کرے رب پھر خوش ہو جاتا ہے رض اللہ فی رض الوالدین والدین کی رضا میں اللہ تعالی کی رضا ہے اگر تجھ پر والدین خوش ہیں تو تیرا اللہ خوش ہے اور اگر تجھ پر والدین ناراض ہیں سخت اللہ فی سخت الوالدین تو پھر تیرا رب بھی تم پر ناراض ہے میرا رب کتنا اچھا ہے تو اپنے بیٹے کی خدمت کر یا بیٹا تیری خدمت کرے اللہ کو اس میں سے کیا ملا وہ خوش ہو جاتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہے تو اللہ خوش ہے تو بھائی سے ناراض ہے تو اللہ تجھ پر ناراض ہے اس کو اس کا کیا فائدہ ہے تم لڑو مرو اس کو کیا فائدہ ہوگا تم خوشحال رہو شیر و شکر رہو اس کو کیا فائدہ ہے اس کا کیا نقصان ہے کچھ بھی نہیں لیکن وہ خوش ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا وقدا رب کا اللہ سے ابد اللہ وہ بل والدین احسان وہ ابد اللہ والا بھی و بل والدین احسانہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا اس کے ساتھ ہی والدین کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پیدا کرنے والا ہے اور والدین تجھے دنیا میں لانے کا سبب ہے ہر والد وہ چڑیا کا والد ہو وہ بلی کا والد وہ والدہ ہو سب اپنے بچوں کی بڑی خیر خائی کرتے ہیں ہمیں تو پھر بھی امید ہوتی ہے کہ بڑا ہوگا تو میرے ساتھ خیر خائی کرے گا ان جانوروں کو کیا امید ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے ننان میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش میں رکھا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی میری رحمت اور میرے غصے کی دوڑ لگی میری رحمت جیت گئی میرا غصہ ہار گیا ننانوے رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے اور ایک رحمت مخلوق میں نازل کی ہے فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے بکری بچوں کو دودھ پلاتے وقت ایک ٹانگ اٹھا لیتی ہے تین پر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو اس ایک رحمت کی وجہ سے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ رحمت بھی واپس لے کر لوگوں کو بے رحم کر دے گا لوگ کسی پر ترس نہیں کھائیں گے یوم یفر المرء من و لوگ باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بیوی شوہر سے اور بیوی بچے سے بچہ ماں سے چھپتا پھرے گا بھاگتا پھرے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کہ مجھے وہ دیکھ لے وہ مجھے اپنا احسان یاد کروائے گی اور مجھ سے نیکیاں مانگے گی میں ان کو نہیں دے سکتا اس لیے نظر آئی تو نظر چرا کر بھاگ گیا ہر رشتہ دار رشتہ داروں سے بھاگے گا کوئی کسی پر رحم نہیں کرے گا وہ اللہ تذر واضر تم وزرا اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ وہ رحمت چھین کر اپنی رحمتیں سو مکمل کر کے اپنے بندوں پر رحمت کرے گا تو میرے عزیز بھائیوں اپنے حق توحید کے بعد رب الجلال نے والدین کا حق کا ذکر کیا اما ابلغنا این د کا الکرا اہد ہوما اوکے اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے فلا تک کل اوف اف ان کو اف نہ کہو ولا تنہر اور نہ ان کو ڈانٹو وکل رحما کول کریمن بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ بات کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی احسان اچھا سلوک کا بھی حکم دیا اور برے سلوک سے منع بھی کیا اچھا سلوک فرض قرار دیا برا سلوک کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے فرمایا سب سے افضل عمل تو توحید ہے کہا اس کے بعد کیا ہے فرمایا بر الوالدین والدین کا ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے پوچھا اس کے بعد کیا ہے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بعض روایتوں میں جہاد شروع میں ہے اس کے بعد کیا فرمایا حج المبرور ایسا حج جس کے بعد حج کرنے والا نیک ہو جائے تو ایک طرف اللہ نے والدین سے حسن سلوک کو واجب قرار دیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ بد سلوکی اور نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبیرہ گنا قرار دیا پوچھا گیا کہ کبیرہ گنا کون کون سے ہیں فرمایا علی اشراق بلّہ و حقوق الوالدین سب سے بڑے بہت بڑے بڑے گنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو جائے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرے اور دوسری روایت میں فرمایا وہ ہر رشتہ دار سے حسن سلوک کرے تو اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی اپنے بچوں کے نخرے بھی پورے کرتا ہے اور والدین کی ضرورت بھی پوری نہیں کرتا بچوں اور بیوی کے نخرے بھی پورے کرتا ہے جو ضرورت نہیں جن کے بغیر گزارا چل سکتا ہے وہ بھی پورا کرتا ہے اور والدین کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی اس پر بوجھ لگتے ہیں کبھی وہ والد چھ آٹھ بچوں کو بوجھ نہیں سمجھتا تھا اکیلا کماتا تھا اور اب چھ آٹھ بچے مل کر ایک والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایک طرف نافرمانی ہے اس کے بعد ناک چڑھانا کراہت کے ساتھ بولنا یہ اف ہے اف کیا ہوتا ہے ان کے کسی کام پر کہہ دیا اف یہ کیا ہوا اور کچھ نہیں کہا کہا کہ ان کے سامنے ناک چڑھا کر کے ناراضگی کے ساتھ بھی مت بولو اگر کسی چیئرمین کا والد اس کے دفتر آ جائے کہیں تو اپنا ان کا تعارف کروانا ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کو باہر بٹھاؤ میں باہر آ کر مل لیتا ہوں اگر وہ اندر ہی آ جائے تو وہ اس کا تعارف ہی آڑا تیڑا کروا دیتے ہیں کوئی پین بول دیتا ہے کوئی بول دیتا ہے اب ابے کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کو شرم محسوس کرتا ہے وہ اپنے بچے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کرتا تھا جہاں جاتا یہ میرا صاحبزادہ ہے یہ میرا بیٹا ہے اب یہ اس کو ابا کہنے سے آ رہی ہے لہرا جو ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا گرج چمک کر بولنا کراہت کا اظہار کرنا کہ مجھے آپ کے اس بات سے یا آپ کے اس فیل سے بڑی نفرت ہوئی ہے اف یہ کیا کہا ایسا بھی نہ کہو اللہ اکبر اور والدین کو ولا تن ہر ہما ان کو ڈانٹو نہیں ایسا نہیں کرنا آئندہ ایسا نہیں کرنا ادب کے ساتھ بھی یہ لفظ کہنے جائز نہیں ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ولا تنہر ہوما ان کو ڈانٹنا نہیں اور گالی دینا اللہ اکبر فرمایا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے ایک کہتا ہے جی ایسا کون بد وقت ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کسی اور کے والدین کو گالی دیتا ہے وہ اس کے جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے گویا وہ اپنے والدین کو ہی گالی دے رہا ہوتا ہے یہ کسی اور کو گالی دیتا ہے اس کے جواب میں اس کو گالی آتی ہے اس کے والدین کو گالی آتی ہے اور یہ سبب بن رہا ہے لہذا یہ اپنے والدین کو گالیاں دے رہا ہے اگر پہلی حالت سے ہم کافی حد تک بچے ہوں تو اس حالت سے بچنا بڑا مشکل ہے کسی بات پر ناراض ہو کر اس کو گالی دے دی اس نے ابا کو دے دی اما کو دے دی اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی تو اف کہنا ہلکا ترین درجہ ہے اس کے بعد ڈانٹنا اس سے بڑا درجہ ہے گالی دینا اس سے بڑا درجہ ہے اس سے بڑا گنا ہے اور بعض اللہ محفوظ رکھے والدین کو مارتے بھی ہیں ان للہ راجعون مار مارا اس کے بعد گھر میں ہی رہا اس سے بھی بڑی کباہت کی بات یہ ہے کہ اس کو پکڑ کر اولڈ ہوم میں چھوڑ کر کے آ گیا اب تم یہاں رہو ان الہ راجعون لاہور کے پاگل خانے میں ہمارے ساتھی گئے کیا کہتے ہیں نفسیاتی ہسپتال وہاں گئے ہمارے میڈیا کے لوگ ان کا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا انٹرویو کیا ان میں سے ایک آدمی بہت بڑا اپنے وقت کا بیوروکریٹ تھا بڑی رشوت دیتا تھا سارے لوگ اس سے ڈرتے تھے بڑا روپ دبدبا تھا اس کا اس کے بچے بھی اس کو لا کر وہ نفسیاتی اسپتال میں داخل کروا گئے کچھ دیر بعد اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے فون کیا اپنے بچوں کو مجھے آ کر لے جاؤ بچے آئے ایک کہتا ابا میں تو ملک میں رہتے ہی نہیں آپ جانتے ہو تو گھر اکیلے بیٹھے رہو گے دوسرا کہتا ہے کہ میرے بھی ایک فیکٹری فلاں شہر میں دوسری فلاں شہر میں تو میں تو لاہور بہت کم آتا ہوں دیکھو یہاں آپ کے کتنے اچھے دوست بن گئے ہیں پاگل خانے میں اور یہاں کتنا انہوں نے اچھا ماحول بنایا ہوا ہے جو کمی ہے جو پیسہ چاہیے جو مزید سہولت چاہیے ہم آپ کو یہی دے دیتے ہیں آپ پاگل خانے میں رہو اسلام اس کا درس نہیں دیتا جیسے جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہماری زندگیوں میں رچتا بستا چلا جا رہا ہے پیسے کا لالچ اور ہر چیز پیسے کے ساتھ تولنا یہ ہمارا عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے تیسے تیسے اس طرح کی چیزیں ورنہ اسلام میں کبھی یتیم خانہ نہیں ہوتا مسلمانوں نے کبھی یتیم خانہ نہیں بنایا تھا کبھی کبھی اولڈ ہوم نہیں بنائے تھے یہ عورتوں کے لیے دار اور نہ جانے کیا کچھ قطان نہیں بنائے تھے عورتیں نہایت عزیز ہوتی تھیں رب الجلال کرام فرماتے ہیں فرمایا کہ ابھی اس کا شوہر فوت ہوا ہے ابھی ہفتہ دس دن ہوا ہے تم پہلے پہنچ جاتے ہو اس کو پیغام دینے کے لیے کہ شادی میرے ساتھ کرنا ایسے مت کیا کرو ولا تو کروا انتقول نکاح کتاب اجالا فرمایا جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح کا پیغام نہ بھیجو اور مجھے پتا ہے کہ تم نے بعد نہیں آنا اللہ کیا کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تم نے بعد نہیں آنا تو پھر اشارہ کر لیا کرو مگر پکی بات نہ کیا کرو عزت گزرنے سے پہلے پہلے عورت ہے بچوں والی ہے شوہر فوت ہو گیا اس کو کبھی بھی کوئی اس حالت میں نہیں رہنے دیتا تھا کہ اس کا کوئی بھی کفالت کرنے والا نہ ہو یہ قوم پر بوجھ بن جائے اس کے لیے کسی دار امان کی ضرورت پڑے بلکہ وہ فوری طور پر معاشرہ ایسا تھا اس کی شادی ہو جاتی تھی کئی لوگ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور اگر والدین ہیں تو اللہ اکبر وہ تو سعادت ہے وہ تیرے لیے تیری زندگی کا بھی سامان کر گئے تیری پرورش بھی کی تیرے لیے سامان بھی چھوڑا اور تیری آخرت کا بھی انتظام کر گئے بیمار ہو کر خدمت کروا کر تیری جنت کا بھی سامان کر گئے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو یمن سے کوئی وفد آتا تو فرماتے تم میں کوئی اویس بن عامر ہے کوئی نہیں ملا ایک دن اعلان کیا تو اویس بن عامر آگے آ گئے کہا جی میں ہوں اس کو اویس کرنی بولتے ہو اچھا تو آپ وہی ہو جس کی والدہ بیمار تھی اور وہ خدمت کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے نہیں آ سکا جی وہی ہو وہی ہو جس کے جسم پر یہ برس کی بیماری آئی تھی اور ساری درست ہو گئی ہو ایک درہم جتنی باقی ہے بولے میں وہی ہوں تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والدہ کی بہت خدمت کرتا رہا ہے اگر آئے تو عمر اس سے استغفار کروانا کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے والدہ کی خدمت کر کر کے اس نے وہ مقام حاصل کر لیا تابعی ہے اور عمر بن خطاب صحابی ہیں صحابی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں خلیفہ راشد ہیں جنتی ہیں شہید ہیں اس کے باوجود کہا وہ والدہ کی خدمت کر کے اس نے وہ مقام حاصل کیا کہ وہ آئے تو اس سے استغفار کروانا اس واقعے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس میں رتب و یابس اور اضافے کر کے پیش کیا جاتا ہے اور اویس بن عامر رحمہ اللہ کو بہت اعلی ایسا مقام کہ وہ بلیوں کا سربراہ ہے اور یہ کراچی کی ایک پارٹی تو یمن پہنچ گئی کہ ہمیں صرف اجازت دے دو کروڑ لگے دس کروڑ لگے ہم اس کا مزار بنانا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں جتنی ہو اتنی رہنے دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ضرور فرمایا تھا کہ ویس بن عامر آئے تو اگر آپ کے لیے استغفار کرے تو اس سے کروا لینا اس سے زیادہ نہیں وہ نیک ہے والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کا یہ مقام ہے اگر ان کا یہ مقام ہے تو جو بھی اپنے والدین کی خدمت کرے گا اس کا بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوگا وہ جو صحیح بخاری میں آپ نے واقعہ سن رکھا ہے غار میں تین لوگ پھنس گئے تھے پہاڑ کا تودا آ کر کے گرا تھا پتھر نہیں تھا اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ ان کی غار کا منہ ایسے بند ہوا کہ کہیں سے روشنی نظر نہیں آتی تھی زیادہ دیر رہتے تو آکسیجن ان کی ختم ہو جاتی بڑا زور لگایا وہ پتھر ہٹا نہیں کہنے لگے اپنے اپنے نیک مال کا واسطہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کہتا ہے اللہ میرے والدین میں بکریاں چلاتا تھا جب بھی واپس آتا پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا ایک دن ایسا ہوا میں لیٹ ہو گیا چرا اگلی میں چلا گیا لیٹ ہوا تو والدین سو گئے بچے بھوک سے بلک رہے تھے وہ میری ٹانگوں میں لپٹ رہے تھے ہمیں دودھ پلاؤ میں نے ان کو تسلی دے کر سلا دیا میں نے کہا میں والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا اور دودھ لے کر ان کے ان کی چار بھائی کے پاس کھڑا ہو گیا جب ان وہ بیدار ہوئے ان کو میں نے دودھ پلایا یا اللہ اگر والدین کی یہ خدمت تجھے پسند ہے تو ہمارا پتھر ہٹا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ واسطہ دینا تھا کہ پتھر پیچھے ہٹ گیا ان کو روشنی نظر آنے لگی یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے تو میرے عزیز بھائیوں والدین کی خدمت وہ دنیا میں برکات لے کر آتی ہے زندگی میں اضافے کا سبب بنتی ہے کمائی میں برکت کا سبب بنتی ہے ان کی دعائیں بڑے بڑے مسائل اللہ تعالیٰ ان سے حل کر دیتا ہے اور ان کی بد دعا بھی بہت جلدی لگتی ہے بھائیوں یہ بھی یاد رکھو بڑے واقعات ہیں تاریخ بھری پڑی ہے والدین کی بد دعا بھی بہت لگتی ہے اور فوری طور پر اثر کرتی ہے لیکن والدین کا دل بہت بڑا ہوتا ہے یہ بد سلوکیاں کرتا ہے وہ پھر دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ پھر بد سلوکیاں کرتا ہے وہ پھر بھی دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہے کہ زیادہ ہی تکلیف دے تو کوئی بد دعا دے ورنہ وہ آپ کے لیے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے جی بھائیوں یاد رکھو جس طرح آپ اپنے بچے کی رعایت کرتے ہو ان کا خیال رکھتے ہو ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہو ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ کبھی میں بھی اسی طرح بچہ تھا اور میرے والدین بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے جب آپ کو بچے کی بیماری پر رات جاگنا پڑے ہسپتال میں جاگنا پڑے یا بچہ روتا چیختا گھر میں سونے نہ دے تو اس وقت یاد کیا کرو کہ میں بھی نہ جانے کتنی بار اپنے والدین کو جگاتا رہا ہوں اللہ اکبر پیدا ہونے کے بعد تو تکلیفیں ہیں ہی پہلے ہی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں ڈاکٹر پابندیاں لگا دیتا ہے اب تم نے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے اس طرح چار پائی پر چڑھنا ہے ایسے اترنا ہے ایسے کروٹ لینی ہے ایسے نہیں لینی ہے بچہ دودھ پیتا ہے بیمار وہ ہوتا ہے علاج ماں کا کیا جاتا ہے اس کا دودھ پیتا ہے وہ ٹھیک ہوگی تو بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ہزار پابندیاں لگا دی اپنی ماں پر اس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتی اس کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتی رشتہ داروں کو نہیں مل سکتی سردی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکتی تیری وجہ سے فرمایا سچ فرمایا حامالت ہو ام ہو وہن نالا وہن تکلیفوں پر تکلیفوں کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا کر وادات ہو کرہن اس کی ہر مرحلے میں تکالیف ہی تکالیف تھی اور وہ ساری برداشت کرتی رہی اپنے بچے کے لیے اور آج یہ بڑا ہوا ہے آج یہ مند ہو گیا ہے آج اس کا اس کے مسل مضبوط ہو گئے ہیں تو اپنی برا اپنی ساری بہادری اپنے والدین کے سامنے ظاہر کرتا ہے کبھی تیری حالت یہ تھی کہ وہ ڈرتی تھی اگر میں گھر میں کام کرتی کرتی غافل ہو گئی تو تجھے بلی نہ اٹھا کر کے لے جائے یہ تیری حالت تھی اور آج تو مضبوط ہو گیا ہے اور آج ان کو آنکھیں دکھانے لگ گیا ہے ان اللہ و ان علیہ راج فرمایا رب الجلال والاکرام نے اگر وہ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں فلا تک اللہ ہوا اف ولا تن ہر ہوما ان کو اف بھی نہ کہو اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں وک اللہ کول ان کریما و اما یبلغن عند کل کے ہاں فرمایا وہ اما تو رن ان ابتگا رحمت من رب کے ترجوہا فک اللہ کولم اگر گھر چھوڑنا پڑے ڈیوٹی چینج ہو جائے کسی دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہے یا کسی سفر پر جانا پڑ رہا ہے والدین نہیں چاہتے ان کو بہت پیار کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بہت نرم لہجے کے ساتھ دلیل کے ساتھ راضی کرو کہ ابا میں آپ کے لیے ہی جا رہا ہوں آپ کی خیر خواہی کے لیے ہی جا رہا ہوں جہاں نوکری کرتا ہوں انہوں نے فلاں جگہ بھیجا ہے اور اگر میں چھوڑ دوں آپ کی بات مانتے ہوئے تو پھر ہمیں سب کو تکلیف ہوگی آپ کو بھی ہوگی مجھے بھی ہوگی ان کو فرمایا اگر رزق کی تلاش میں دور جانا پڑ جائے تو ان کو اچھے طریقے سے تسلی کر کے پھر جانا چاہیے اللہ اکبر اور اگر وہ مسلمان نہ ہو شرک پر ہو کفر پر ہو بدعات پر ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا اور چیز ہے اور کفر کی شرک کی دل میں نفرت رکھنا اور چیز ہے اس کو لوگ گڑ مڑ کر دیتے ہیں والدین والدین ہیں وہ کفر پر ہو یا شرک پر ہو یا اسلام پر ہو وہ والدین ہیں ان کے والدین ہونے کا حق ان کو دینا چاہیے اچھا سلوک کرنا چاہیے البتہ دلی دوستی رازداری مسلمانوں کے راز یہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ کفر پر ہیں پرمایا ان جاہدا کا آلہ انتشری کا بھی مالی سال کبھی ہما ان کی تعداد کرتے رہو ان کی باتیں مانتے رہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو اف ان کو بھی نہیں کہنا جگڑنا ان کے ساتھ بھی نہیں ڈانٹنا ان کو بھی نہیں مارنا ان کو بھی نہیں گھر سے ان کو بھی نہیں نکالنا کفر کے باوجود لیکن اگر وہ آپ کو حکم دیں کہ آپ کفر کرو آپ شرک کرو فلا ہما پھر ان کی بات نہ مانو وہ صاحب ہما پھر دنیا معروف آ لیکن دنیاوی حساب سے ان کے ساتھ اچھا سلوک میرے ساتھ ایک افریقی طالب علم مدینہ میں پڑھتا تھا وہ ہم آ جاتے ہر سال گھر جامعہ والے ٹکٹ دیتے وہ نہیں جاتا تھا چھٹیاں وہیں گزارتا تھا میں نے پوچھا کیا ہوا کہتا ہے کہ میرے گھر والے وہ تصوف کی بدترین شکل پر ہیں وہاں کے صوفی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تمہارا بیٹا کافر ہو گیا ہے تو میرے والدین نے مجھے خط لکھا ہے کہ ہم تیرے والدین نہیں تو میرا بچہ نہیں گھر نہیں آنا اس لیے میں گھر نہیں جاتا پہلے سوڈان پڑھتا رہا گھر نہیں گیا اب یہاں پڑھ رہا ہوں تو پھر ایک سال وہ اپنے گھر چلا گیا کافی سالوں کے بعد آیا تھا والدین نے اس کو کچھ نہیں کہا کہتا ہے میں اچھا سلوک کرنے لگا والدین کے کاموں میں ان کے ہاتھ بٹانے لگا اذان کہتا تھا تحجد پڑتا تھا پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا گھر آتا تو والدین کی ٹانگیں دبا رہا ہوں ان کو پانی پلاتا ان کی خوراک کا خیال کرتا انہوں نے پکڑ لیا اپنے مولوی صاحب کو کہنے لگے تم کہتے تھے تمہارا بچہ کافر ہو گیا ہے اور اتنے سال تم نے ہمیں ہمارے بچے سے دور رکھا وہ تو خدمتیں بھی کرتا ہے نمازیں بھی زیادہ پڑھتا ہے تعجد گزار بھی ہے تو اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کے والدین میں نرمی پیدا ہوئی ان کی اصلاح کی شکل نکلی اور اس مولوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کو دینے کے لیے اور اگر وہ کہتا کہ یہ سب مشرق ہے سب کافر ہیں منہ بنائے رکھتا حسن نے سلوک نہ کرتا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو وہ کہتے کہ مولوی صاحب تم سچ بولتے ہو جیسا اس کا رویہ ہے ویسا ہی اس کا دین ہے اگر اس کا دین اچھا ہوتا تو اس کا رویہ اچھا ہوتا اس کا سلوک اور اخلاق برا ہے لہذا اس کا دین بھی برا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اچھا اخلاق جاہل آدمی کتاب و سنت کو نہیں سمجھتا وہ آپ کے رویے کو سمجھتا ہے اگر آپ کا ان کے ساتھ رویہ اور اخلاق اچھا ہے تو پھر وہ سمجھیں گے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے اور اگر آپ برا سلوک کریں گے تو وہ کہے گا جس طرح کا اس کا سلوک ہے ویسا ہی اس کا عقیدہ ہے اس لیے ربیعت الجلال نے وضاحت فرما دی فرمایا اگر وہ آپ کو کفر اور شرک کا حکم دیں تو اس کی بات نہیں ماننی ورنہ باقی سارے کاموں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے اور ان کی تات اور فرما برداری بھی کرنی ہے اور یہی تیری طاط اور فرما برداری اور یہی طرح اچھا سلوک یہ ان کی اصلاح اور ہدایت کا سبب بنے گا اللہ کے مدد سے بات بہت لمبی ہے جب بیوی گھر آ جاتی ہے پھر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم پھر والدہ کیا کہتی ہے اور بیوی کیا کہتی ہے بیلنس کیسے رکھنا ہے اللہ نے توفیق دی تو پھر عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا قدر عرض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم آ رہے ہیں